آج میں سوچ رہا تھا صبح کہ مومنٹ کا معاملہ بڑا عجیب ہے مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور ساری زندگی آپ کے اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی اللہ سے اپارٹمنٹ نہیں لے سکتے آپ تو ایسے زیڈ تک خدا کو دیکھے بغیر آپ کو سارا معاملہ کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیا کیا کیوں ایسا ہے میرے خدا اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ کی ایمان کی ویو گھٹ جاتی خدا کو دیکھ رہے ہیں یہ مار رہے ہیں جی تو اس کی ویلو گھٹ جائے گی لیکن دیکھ دے رہے ہیں پھر بھی مار رہے ہیں تو ویلو بہت بڑھ جاتی بہت بڑھ جاتی بہت بڑھ جاتی کیا خیال ہے آپ کا یعنی خدا کا فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے ان بندوں کو مجھ کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھے کیے کی میں جنت کو بھی نہیں دیکھا اور جنت کے تصور میں جی رہے ہیں یعنی آپ نے نہ خدا کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا نے جنت کو دیکھا نہ قیامت حرش کے میدان کو بھی نہیں دیکھا یہ آپ کا درجہ بڑھانے کے لیے آپ کا درجہ بڑھانے کے لیے اور اس کی وجہ سے آپ مسلسل آپ سوچ میں رہتے ہیں آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ برابر جاری رہتا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ رہے تو بات ختم فرض کی دنیا میں جو ترقیاں سب موجود رہتی مطلب موٹر بھی رہتا ہوا جہاز بھی رہتا سب کچھ رکھا ہوا ہے اس دنیا میں کچھ کرنا نہیں آپ کو کچھ رہتا کیسا ہوتا پھر ہم آپ لوگ اینیمل کی طرح ہوتے اینیمل کے سب کچھ موجود ہے ان کو کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ذہنی ارتقا